چار بجے عشاء کی نماز آرام سے پڑھا کے نماز پڑھانا بھی ہمارے وہاں پہ کام اگر سے اللہ کا شکر ہے کوئی ذمہ داری غلامی نہیں ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ اپنا کام آدمی خود کرے موجود رہے وہاں پہ اس لیے یا تو ساتھی جلدی آئیں یا پھر ہم دیر سے آئیں گے نماز وہاں سے پڑھا کے آرام سے نو بجے تک اور بہتر یہ ہے کہ جلدی ہو تو جلدی فارغ ہو جائیں کی کوشش کریں ٹھیک ہے سب کے اپنے اپنے آدھار ہیں مجھے اس کے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ, کہ بہت سے لوگوں کو بہت سے آدھار ہیں لیکن یہ جو سستی ہے اس بارے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی تو ہو سکتا ہے شیر و شاعری ہو رہی ہوگی بعد میں شروع ہوگا چلو آرام سے چلے جائیں گے تو جتنی دیر آدمی جس دین دین کی مجلس کے لیے جا کے بیٹھے گا جتنی دیر بیٹھے گا دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے یہ جلدی آئے جتنی دیر بیٹھے ان کے سامنے میں خاموش بھی بیٹھا رہا اور جتنی دیر طلب میں آ گیا اتنی سب قسم یہ اللہ کے میں بیان سننا مقصود تھوڑی ہے مقصود تو اللہ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے مقصود اللہ تعالی کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے Ramana موجود تعداد ہے پانچ سو آدمی کو دیا جائے گا آپ بتائیے اس محلے کا جہاں سے گزر رہا ہر آدمی کوئی سوئے گا نہیں یہ نہیں کہ ڈھائی بجے بجے کا لگا کے سو جاتے پونے تین نکلیں گے پتا پتا ہے کہ کہ وہاں کتنا رش ہوگا اور کیا سوتے رہ جائیں خدشات کے تحت سوئے گئے تین بجے تک چاہے سردی کی رات ہو ایک لاکھ روپے کے لیے جاگا رہے گا ایک لاکھ روپے تو خود ڈوب جائے گا خود بھی جائے گا ایک لاکھ روپے بھی فنا ہوگا فجر کی نماز کے لیے جو ہے آنکھ نہیں کھل رہی تنقید زیادہ ہے نماز بھی کم ہو گئی عشاء بھی کم ہو گئی گھر میں پڑھ لو اتنا جو ہے لوگوں کو اتنا ہو نہیں ہے کیوں نہیں ہے جب تک ایسا ہو کہ ایسی سردی یا ایسی بارش ہو جس سے جس سے انسان کے صحت اور جان کا اندیشہ ہو وہاں پہ گنجائش ہے ٹھیک ہے آدمی اچھی طرح وہی اسی کراچی میں تو کوئی کاروبار زندگی تو معطل نہیں ہوا سردی سے کہ لوگ دفتر بھی جا رہے ہیں اور ہاں یہاں پہ ایسا ہو جائے کہ دفتر جانا بھی محال ہو جائے اور گھر سے نکلنا ہی جو ہے وہ ممکن نہ رہے تو وہاں پہ گنجائش ہوگی لیکن اتنی سردی تو یہ کوئی مائنس میں بھی نہیں جاتا کراچی اللہ ماشاء اللہ کبھی شاید ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں مائنس میں جاتے ہوئے تو اس لیے اس لیے موقع نہیں ہے کہ اس میں آدمی کہ سردی زیادہ ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیں نماز مسجد ہی میں پڑھنی پڑے گی رسول اللہ ابن ام مختون رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن تھے مسجد نبی کے دوسرے مؤذن نابینا تھے اور امام اور مؤذنی کرتے تھے حاضر خدمت ہو کے بعد میں مؤذن بنایا پہلے آ کے پوچھا انہوں نے کہ میں میں نابینا ہوں گیا تھا میں چاہتا ہوں گھر میں نماز پڑھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو میرے لیے گنجائش ہے آپ نے کہا تم نابینا ہو لیا تم یہ بتا دیا ہے فوراً جبریل امین نازل ہو گئے کہا کہ آپ نے عبداللہ ابن محمد مکتوب کو اجازت دے دی اجازت اور ہے لیکن ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں قبول ہوتی جو مجاہدہ کر کے آتا ہے مشقت کر کے آتا ہے آپ نے فوراً بلوایا پوچھا عبداللہ ابن مکتوب عبداللہ ابن محمد مکتوب آرام سنتے ہو جی سنتا ہوں یا پھر تو مسجد میں آنا پڑے گا تین کا غلط استعمال کر رہے ہیں کان جانے سننے کے لیے تین کان کان جو ہے اس کی تلاوت سنیں اچھی اچھی باتیں سنیں بیان سنیں تلاوت سنیں نعت سنیں سب اچھی باتیں لیکن اس سے گانے سننا موبائل پہ لگا لیا بجلی نہیں ہے نو پرابلم موبائل کے اندر گانے موجود اتنا چارج ہے ایک گھنٹہ تک چلے گا ایسے ایسے ایسے گناہ میں امت مبتلا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں میرے مقصد مقصد کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں ٹی وی کیا کرتا ہے بتائیے گاتا بجاتا ہی کیا ٹی وی میں مائیں بہنیں آتی صرف ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے اختیار سے پوری ذمہ داری سے رد کر رہا ہوں جس سربراہ کے اختیار سے یہ آلے شیطان گھر میں ہے سب کا گناہ اس کے سر پر بھی ہوگا ہاں اگر اختیار سے باہر ہے تو نہیں لیکن اکثر جگہوں پہ اختیار ہوتے ہوئے بھی بھی ہم ہم کو اپنے گناہ کا کا آلہ پالا ہو اگر کریں کریں گے گے گے چلے جائیں کس نہ معلوم پھر اولاد جو اس ہمارے سر پر آئے اولاد کو حافظ بنائیں بنائیں گے گے عالم وہ قرآن پڑھے گی اور مسائل بتائے گی ثواب ہمیں ملے گا قبر میں اور اولاد کو ٹی وی وی سی آر میں لگا دیا گناہ وہ کرے گی عیاشی وہ کرے گی عذاب ہم وقت کریں گے کوئی اس میں جذباتی جذبات مبارو نہیں جیسا جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ پالنے والے آپ ہمارے پالنے والے ہم آپ کے چاہنے والے یہاں پتہ چلے گا کیونکہ وہاں روح مجرد تھی نا روح کیسے طواف کرتی پاؤں نہیں تھے کہ طواف کرتے سر نہیں تھے کہ سجدہ کرتے اس لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمانے کے لیے مقصد معاملہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لاتا ہے باتیں تو سب کرتے ہیں ایسا ایسا باتوں کے لیے جب امتحان ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے بات کہہ گیا میں بڑا قابل ہوں امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ قابلیت کو پرکھا جائے قابلیت کو پرکھا جائے اور اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ میں بھیجا بھی اور سوالات بھی آؤٹ کر دیے آج پرچہ آؤٹ ہو جائے تو فوراً ملتوی کر دیا جاتا پوسٹ پون کر دیا گیا پرچہ کیونکہ آؤٹ ہو گیا دوسرا پرچہ بندہ وہ اتنا مشکل بنایا جاتا ہے کہ وہ اچھے اچھوں کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے امتحان روم میں بھیجا تین سوال آئیں گے بتا دیا پہلے سے اور ربو کا مادین ہوگا تمہارا رب کون ہے پالنے والا کون ہے تمہارا دین کیا ہے یہ سوالات ہوں گے خبر میں امن حاضر رجل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا جائے گا یہ کون ہے جانتے ہو ان کو جو پانی کھڑے ہو کے پی رہا ہے جو کھانا کھڑے ہو کے کھا رہا ہے جو گانے سن رہا ہے سرکار کی سنت کو سر توڑ رہا ہے وہ کیسے پہچانے گا یہ ہمارے سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دن رات سنتوں پہ عمل کر رہا ہے کہے گا یہ تو ہمارے آقا ہے دو صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی سنت تو ہم جان دیں گے ایسا نہیں ہے کہ روٹے میں ہو کچھ نکلے کچھ زندگی میں کچھ عمل کرے ایسے لوگ شخصی بچوں دیکھتے ہیں کہ جنازہ ہم پڑھا رہے ہیں اور وہ باہر کھڑے ہوئے جنازہ بھی پڑھنے آنے کی توفیق نہیں اتنے مسجد سے دور اگر شقی اور بدبخت کسی کو دیکھنا ہے تو ایسے آدمی کو دیکھ لو کہ جس کو مسجد کے اندر داخل ہونے کی توفیق نہیں وہ غلام تھا سمتر اس کا نام تھا نام اللہ تعالیٰ فرماتے وہ چلا گیا نماز پڑھنے آقا آقا کے ساتھ جا رہا رہا کہا بھائی اذان ہو گئی میں میں نماز نماز پڑھ پڑھ لوں نے چلو تو پتہ نہیں چلا گیا پڑھنے اب دیر تک دعا مانگ سب نکل گئے سب نکل کے ایک آخری آدمی جو نکلا سیکنڈ لاسٹ اس سے پوچھا کہ اور کوئی ہے کیا اندر کہاں ایک آدمی ہے دعا مانگ رہا اس نے سمجھ گیا یہ وہی ہمارا آواز کا کیا کر رہا ہے اتنی دیر ہو گئی سب نکل گئے تو کیوں نہیں آ رہا ہے کیا حضور آنے نہیں دے رہے ہیں کیا کون کون نہیں نہیں آنے آنے دے دے رہا رہا رہا ہے ہے ہے میں تیرا آپ ہوں تجھے اندر اندر روک جو کو وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا نہیں ہے تو اور کیا ہے جس کو جمعے کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور جو جنازے میں بے دور کھڑا ہوا ہے صاحب بس کپڑے پلا نہیں ہے نہیں ہے کہاں سے ہیلے بہانے وہاں پہ چلیں گے بہانے وہاں چلنے والے نہیں نہیں نہیں نہیں سے ہیں ہیں ہیں کہ یہاں بھی ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے میں میں ایسے وہ کہتا ہوں جو کہتے ٹائم ملتا آنکھ کھلتی بالکل صحیح ہے سب لکھ کے رکھ لینا یہی جواب دے دینا جائے قبر اگر سمجھتے ہو دل گواہی دیتا ہے کہ جواب چلے گا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تیاری کریں وہی تیاری کرنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا امتحان ہو اس لیے یہ بیت اللہ کا طواف کرو مسجد میں جاؤ کہیں جانے جانے کے کے لیے لیے پیسے پیسے نہیں نہیں مسجد مسجد کی کی ضرورت ہے بتائیے کوئی بتا دے دے دے بھائی جاتے امام صاحب کہتے پچاس پچاس لاؤ نماز نماز ایک پانچ کچھ بھی بھی بھی جو جو اس اس کا کا بھلا بھلا نہ حکومت تو لوگ چلاتے ہیں پیسے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے بیٹیوں کی شادی میں کھانا کھلا رہے ہیں دو دو سو آدمی کو پانچ پانچ سو آدمی کو اور مسجد کی چٹائی پٹی پھٹی ہے کہہ دیا رات کاروبار بہت ہے تو دو ہو جائے گا ضرور اور بیٹی کی شادی میں کھانا کھانا کھانا کھلانا ضروری سمجھا کیونکہ ناک کا مسئلہ ہے نہیں کھلائیں گے گے لوگ کہیں بڑا غریب ہو ہو کچھ بھی فرماتے تھے مت کھلاؤ بیٹیوں کی کی شادیوں لڑکے شادی میں ولیمہ کرنا سنت ہے بیٹی کے لیے ولیمہ کہاں ہے دیکھیے فاطمہ کس طرح رخصتی ہوئی دو جہاں کے سرکار کی بیٹی کی رخصتی کو دیکھیں کیسے رخصتی ہوئی

جہیز نہیں گا اور آپ اپنی بیٹی کو آپ پہنچائیں گے اتنا دور کر سکتے ہیں کہ اپنے بنا مسے خرچے کو بچانے جتنا ضرورت ہے سمجھ میں آتا ہے جتنا آسانی ہے دینا بھی جائز لیکن کھانا کھلانا کیا ضروری ہے کہ پانچ سو آدمی کو کھانا کھلائے دو سو آدمی بھی کیوں کھلائے آج جو مہمان ملتان سے آ گئے کوئی حیدرآباد سے آ گئے سکھر سے آ گئے دور دراز سے جو بھی آ گئے چلو بھائی وہ تو مہمان ہیں ہی ایسے کو ان کو کرایہ کا کیسے آدمی کہہ سکتا ہے گاڑی ہو جائے گا کہ آدمی کو بھوکا رکھے لیکن یہاں والوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہی بیٹھے ہیں ان کو چاہیے ٹھیک ہے کھانا کھا لیے اپنے گھر جائیں اسی طرح یہ تو شادی کی بات میت کے گھر میں کھانا کھا کے چلے آ رہے ہیں کڑوی روٹی کے لیے کڑوی روٹی روٹی بھی کڑوی ہوتی پکے گا قورمہ بریانی خوشبو دور تک جائے گی کڑوی روٹی نہ مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ایسے کھانے والوں کے دل یہ مردہ ہو ہے اس لیے جلدی جائے تو جلدی سے کوئی بریانی ملے کڑوی روٹی ملے تیجا ملے گا ساتا ملے گا چالیسواں ملے گا دسواں ملے گا کھانا خوب ملے گا مرنے کے بعد اور اگر کھانا نہیں کیا تو جملہ کیا ہے مر گیا مردود نہ پاتیا نہ درود کیسا مردود مطلب ہے نہ پاتیا نہ درود پاتیا درود کیا ہے یہ پاتیا درود یہ ہے کہ پڑھ کے ان کو سوال پہنچا سوال اس سارے سوال کنواں کھدوا دو ماں باپ کے نام سے مسجد بنوا دو جتنا ہو سکتا ہے مسجد میں دے دو دے کے چڑھوائیں گے تاکہ جو ہے خوب لوگ کہیں گے دیکھو بڑا لائق بیٹا ہے اپنے بیٹے کے انتقال اپنے باپ کے جانے پر حضرت رحمت خانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں

اور پھر جو ہے توبہ کیا ہوتا ہے شراب کی اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی شراب پینے والی شراب انسان کو پی جاتی بڑا نام ہے گندگی میں یعنی جس زمانے میں ٹی وی وی سی آر ایجاد نہیں ہوا تھا اس زمانے میں لکھائی کے ذریعے سے لوگ یہ کام کرتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے ہو افسانوں سے خود بھی بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچائے اگر کوئی پڑھ رہا ہے یہ بہت ہی ایسا نام ہے کہ بین القادر نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ اس میں جو ہے اردو ادب میں گندگی پھیلائی تو وہ بھی شراب پیتا تھا بیالیس تینتالیس سال کی عمر میں مر گیا منع کیا ڈاکٹر نہیں پیو ورنہ مر جاؤ اتنا مت پیو جب نہیں نہیں نہیں پھر اس اس نے نے ایسی ایسی ایسا لت لگ جاتی کہ کہ وہ چھوڑ سکا شراب شراب شراب کو کو پی پی گئی کہنے والے کہتے ہیں منٹو منٹو پیا لیا تو اسی طرح جگر بھی تھے لیکن جگر جگر جگر کو اللہ تعالیٰ نے کا بڑا تھا جگر کا جگر بڑا تھا جگہ سے ملنے آیا میرا جگر تو دیکھ سردار عبد الرب کے پاس گئے تھے عیادت کے لیے تو سردار صاحب تو اندر تھے کیونکہ گورنر تھے اندر اندر تھا تھا یعنی اسپتال کے لہٰذا جگر جگر جگر صاحب آدمی آدمی پھٹے لوگوں نے نے کہا کہا کیا تم ملے گا چلو چلو اس ٹھیک ہے ہے ہے میں چلا جاتا ہوں ایک لکھا کہ نشتر نشتر نشتر سے سے ملنے ملنے آیا آیا میرا میرا تو تو دیکھ دیکھ چاقو یہ دے دینا اور یہ چیز دے دینا کاغذ دے دینا تھوڑا جیسے دیا

یہاں بھی جھنڈیاں لگانا ضروری اور نماز ٹوٹ ٹوٹ رہی ہے ہے حکم رہا گانے چل رہے ہیں وہ الگ چیز ہے یہ ہونا ضروری ہے گیارہویں ضرور ہوگی چاہے نماز کی پابندی ہو یاد رکھیں جہاں پہ رسومات جگہ لے لیتے ہیں وہاں سے فرائض و واجبات غائب ہو جاتے ہیں بالکل قائدہ تو کہیں بھی اس کو منتقل کر لیں جہاں اصلی جہاں نقلی گھی چلتا ہے ہمارے اندر چل رہا ڈانڈا نہیں کھاتے ہمارے بچے آج کو پیٹ خراب ہو جائے گا اور کیا مزیدار ہے کالی دال کا مزہ یہی چھکے والی جو دال ہے اس میں کھانا تو اصلی گھی کا مزہ بھول گئے ہم کیونکہ نقلی گھی نے جگہ لے لی اسی طرح ان بدعات نے جب جگہ لے لی تو ہم فرائض کو رابطہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے جھنڈا ہر گھر میں لگا ہوا ہے تو جانی ٹاؤن چلے جائیں یا یافتہ آباد چلے جائیں کھارا در چلے جائیں لہاری چلے جائیں ایسی چیزیں جن علاقوں میں چلے جائیں جو ذرا کم پڑھا لکھا علاقہ ہے اس میں یہ چیز زیادہ ہے اور پڑھے لکھوں میں بھی ہے ایسی بات نہیں کیونکہ آسان ہے نا حلوہ پکانا آسان ہے خون دینا مشکل ہے خون دینا مشکل ہے حلوا کھانے والے مجبور ہر علاقے میں مل جائیں گے خون دینے والے نہیں ملتے خون دینے والوں کے پیچھے دنیا ہاتھ دھو کے کیوں پڑی ہے یہ اہل حق کی علامت ہے دنیا ہاتھ دھو کے اس لیے پڑی ہے دینی مدارس کے اور ان لوگوں کے پیچھے اور انہی لوگوں کو پھر آگے بھی کیا جاتا ہے انہی لوگوں کو آپ مذاکرات کروائیے ہم سے تو نہیں مانتے آپ کو آگے بڑھنا خون بھی انہی کا بہایا جائے گا اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ کس کے ہاتھ پہ چلتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں کہتے ہوئے کوئی بات نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے کوئی آر نہیں کیونکہ ہمیں ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں پہچانتا ہے دشمن میری ہستی کے مٹانے پہ لگا ہے بندے نے ایک جگہ کیا حضرت محمد میں چھپ چکا ہے کوئی چپکے سے نہیں کہا ہے دشمن میری ہستی کو مٹانے پہ لگا ہے شاید کہ میرا تیر نشانے پہ لگا ہے شاید کہ میرا تیر نشانے پہ لگا ہے اور ہر چند کے شاہی نے ہر چند کے شاہی میری قسمت میں نہیں ہے ہر چند کے شاہی میری قسمت میں نہیں ہے لیکن یہ غلامی میری فطرت میں نہیں لیکن یہ غلامی میری فطرت میں نہیں لیکن یہ غلامی میری سرسر کیے جانے سے ہوں بےزار سراسر یا سر جی سر سر سر کیے جانے سے ہوں بےزار سراسر در در کی جبی سائی جبلت میں ہے در در کی جبی سائی جبلت میں نہیں ہے نہیں سیکھا صحابی گئے اور صحابی نے جا کر حضرت عامر رضی اللہ عنہ جا کر دربار میں گئے اس نے کہا کہ تم ایسے تم تمہیں دربار میں جانے کے لیے تم یہ کون سا لباس پہنا ہوا ہے تم نے یہ لباس نہیں چلے گا ہم تمہیں لباس دے رہے ہیں غلطی کی طرح ایسا خاص لباس ہو پہن کے جانا ہوگا ملنا ہے تلوار پھٹا ہوا ٹوٹی تلواروں سے کسرا کے دربار میں آئے تم کیسے پتا کرو تم نے تلوار دیکھی ہے ٹوٹی ہوئی اس کے پیچھے ہاتھ نہیں دیکھے ماشاء اللہ اس کے پیچھے ایمان نہیں کہا کہ اچھا یہ بات ہے ہمارے ذرا ذرا کہا ٹھیک ہے لاؤ لاؤ ان کے اپنا اپنی جو سب سے مضبوط ہو وہ لے کر آؤ ڈھال جو ہوتا ہے ڈھال دیا ذرا وہ لے کر آؤ سب سے مضبوط لے کے آئے صحابی نے ایک زوردار اس کو جو وار کیا وہ ذرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے محمد کے رہے ہو یہ کوئی خاص لوگ بادشاہ تک پہنچایا بادشاہ تک پہنچایا اور بادشاہ کو کہا کہ یہ بادشاہ بیٹھا ہوا اور یہ کھڑے ہوئے کہا کہو کیا کہنا کہا ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ ایک آدمی تکبر سے بیٹھا رہے اور سارے لوگ کھڑے رہے یا تو تو بھی کھڑا ہو جا یا تو ہمیں بٹھا یہ ساری کا جگہ آج ہم ہر جگہ جا کے بس سجدے کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کاش کہ ہم چکر میں نجات پانے ایک طرف نجات پانے کی دعا کر رہے ہیں اور ایک طرف قوم کو بھی اسی میں لگا ہے کہ قرضے دیے جائیں گے نوجوانوں کو نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرضے دیے جائیں گے کون سی حکومت ہے جو بغیر سودی غیر سودی قرضہ دے دے دے دے غیر سودی قرضہ دے تو اس میں کیا حرج ہے قرضہ نہ دے ہم تو کہتے ہیں ایسے ہی دینا چاہیے کیونکہ عوام کی حالت ایسی حالت ایسی ہے بجلی اور سب چیزوں کو معاف کرنا چاہیے لیکن معاف کون کرے جیب کیسے کرے گی اور یہ اگر اس میں ایسا کوئی کہے کہ حکمرانوں کا نہیں صرف حکمرانوں کا ہاتھ نہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے جو بھی ہمارا ہاتھ کیسے ہماری ہاتھ میں کیا ہمارے ہاتھ میں نیک بننا تو ہے نا ہم سب نیک ہو جائیں گلبرگ والے سارے نیک ہو جائیں سرجانی والے سارے نیک ہو جائیں ریاست آباد والے پھر کون آئے گا بتائیے اس حلقے سے نیک آدمی آئے گا یا نہیں آئے گا سب حلقوں سے جب نیک لوگ جائیں گے اسمبلی میں تو وہ مال کھانے والے نہیں ہوں گے وہ مال لگانے والے ہوں گے اربوں خربوں کے اثاثے جمع کر کے اس بینک میں رکھنے والے نہیں ہوں گے اپنے ملکوں میں لگانے والے ہوں گے حضرت عمر کو حضرت عمر فتوحات کے باوجود بھی نہیں کھاتے تھے کھانا بیٹے نے دو تین سال میں رکھ کے کھانے سے اٹھ گئے میرے آقا نے اس طرح کھانا نہیں کھایا میں کیسے کھاؤں کیا ناجائز تھا ناجائز نہیں تھا انہوں نے کر کے دکھایا کیوں نہ بعض باروں نے کھایا بزرگوں نے بھی کھایا پپا نے بھی کھایا لیکن یہ نظرات کا ایمان عجیب و غریب تھا کہ جب میرے آقا نے کئی سالن جمع نہیں کیے تم نے کیسے کئی سالن جمع کیا جی جو ہے وہ نہیں لگواتے تھے ساری عوام نہیں لگا ویسے ہمارے لیتے کرائے طرح بجلی کے بل میں کسی طرح اکثر کنڈے پہ چل رہی ہے جہاں کنڈا نہیں ہوتا وہاں پہ وہاں پہ جہاں بل پوری ہوتا ہے وہاں بجلی بھی جاتی بات جہاں سو فیصد مسجد ہمارے دوست آتے اسی طرح اور اور بھی سوسائٹی ہے ہے ہے ایسے علاقے جہاں پہ پورا پورا پورا پوری پوری پیمنٹ ہوتی بجلی وہ دیتے ہیں جب ایک آدمی جو سودا لے رہا اس کو کوئی کیوں منع کرے گا ادھار والے کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے حالانکہ ہوتی ہے کہیں رکھی ہوئی لیکن نقد والوں کو دینا تو وہ بھی بجلی کیسے دیں گے جب ان کو پورا ملے رہا ریٹرن نہیں مل رہا ہے تو وہ بھی تو کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی تو کرنے کے چکر میں دیکھیے دو صحابہ ایک ایک ایک نے نے نے صحابی بیچا خریدا صحابی صحابی تھے یا میرے ذہن میں اسی انہوں نے نے نے ثانیہ کے لوگ ہیں ایک ایک بیچا خریدا اور وہ جو ہے جس نے خریدا اس کے گھر سے بڑا سا ایک سونے کا کچھ مالیت اچھی خاصی مال مال اچھا خاصا دفن دفن تھا تھا پہلے زمانے ہوتا کر کے چھوڑ دیتے پھر بھول بھول جاتے تھے کوئی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا گیا گیا مر مر مر یا جو بھی ان کے گھر سے سے نکلا انہوں نے نے پہلے والے کو رابطہ کیا بھائی دیکھو ہم یہاں یہاں کی کچھ بنانا تھا مجھے مال نکلا سامان مال ہے تو باقاعدہ بڑا مال ہے ہے ان کا اچھا ہم نے دفنا ہمارا تو نہیں آج خود ہاں،, ہاں وہ یاد آ گیا ہم نے دفنا ہے نہیں ہم نے تو دفنا ہی نہیں ہمارا ہے تمہارا نہیں تو کس کا ہے لو جگہ جگہ تمہاری تھی ہم نے نے خریدا یہ تمہارا تمہارا مال ہے ہے ہے ہے نہیں نہیں نہیں ہمارا ہمارا تمہارے پاس پاس جگہ دیکھیے اس اس اس پہ لڑائی ہو رہی کے کے کے لیے لیے فیصلے قاضی قاضی گئے بھی بڑا ہوشیار تھا اور اور, اور کہا کوئی کوئی دعوے دار نہیں نہیں کوئی دعوے دار تمہارا لڑکا ہے ہاں لڑکی ہاں دونوں کی شادی کرا دو مال دونوں کے پاس پہنچ جائے یہ لڑائی ہو رہی تھی حق دینے کے لیے لڑائی ہو رہی تھی آج کسی کو پتا چل جائے تو بس یہ تو بس یہ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی یہ دعا قبول کر لی فیض کون لگ گیا فیض کون تو ناجائز ہے ناجائز طریقے سے دعا قبول نہیں ہوتی یہ اور آزمائش میں ڈالا جاتا ہے او ہو بینک میں اچھی نوکری لگ گئی بینک میں نوکری لگنا کون سی اللہ کی نعمت ہے بہت بڑا آزاد ہے بینک کی نوکری اور ناجائز آمدنی تو اس خاندان میں جو ہے عام رواج تھا مرنے کے بعد جو ہے بڑی دعوت ہوتی لہٰذا اس لڑکے نے بھی وہ زمیندار کا لڑکا تھا اس نے بھی دعوت کی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ و تعالی شان یہی ایک راستہ ہے یہی سنت کا راستہ جنت کا راستہ ہے آج آج میٹھا کھانا آسان ہے بس کھانے کے بعد میٹھا کھانا عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کے جانا یہ بھی سنت یہی میٹھی میٹھی سنتیں یاد رہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی کہ میری امت میں فساد آ جائے اور لوگ اس سنت کو چھوڑ رہے ہوں لوگ اس سنت کو چھوڑ رہے ہوں حضرت والا نے کی بابا کے قول ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا اس سیاح سے کہا جو انگلینڈ سے آیا تھا ساؤتھ افریقہ حضرت والا کے لیے آیا تھا کیونکہ وہ معتقد تھا حضرت والا سے کہا کہ دیکھو یہ شیر ہے اس کے برابر میں شیر نہیں ہے تم بتاؤ تم یہ دیکھو شیر ہے اس کی گاڑی بھی ہے پوری داڑھی ہے اور پٹے بھی ہے ایک جگہ نہیں بننا چاہتے اس نے داڑھی تم کیسے ملا بنگے کیوں نہیں ملا بنتا ہے بڑے ملا نے ایسا سوال کیا جواب تھا لہٰذا کی قسمت بھی بدلنا ہوتا ہے ورنہ سنتے تو ہم رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگیں کسی کی حقائق تحقیر حرام نکیل واجب تحقیر حرام کسی بغیر والے کو اپنے سے سمجھنا ناجائز ہے لیکن داڑھی کی دعوت دینا بھی ضروری ہے جب وہ سننے کا روادار بھی ہو جب کہ وہ سننے کا روادار بھی ہو اگر ہم نہیں بتائیں گے بہت سو کو مسئلہ معلوم ہی نہیں بہت سو کو مسئلہ معلوم نہیں مجھے ابھی تک مجامع شرفیہ لاہور کا وہ اجتماع یاد ہے سن انیس سو ستاسی کی بات ہے حضرت والا کے ساتھ ہم گئے تھے ایک ٹرین میں ساٹھ آدمی تھے حضرت والا نے فرمایا ایک بوگی میں ساٹھ جوگی کچھ اس میں روگی کچھ بے روگی سب ساٹھ آدمی حضرت والا کے پاس ایک بھوکو تھا حضرت اس کے اپنے بیان فرما رہے تھے اور کبھی اشار وغیرہ ہو رہے تھے کبھی حضرت بیان فرما رہے دعائیں وغیرہ سکھائی جا رہی پوری بوگی بھوک تھی لیکن اس کا اتنے اتنے یعنی ستاسی میں اتنے بار بار بتا کے ساٹھ آدمی جمع ہوئے تھے اور اب حضرت والا کو پتا لوگوں کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں خود بہت گاڑیوں کی لائن لگ جاتی تھی ابھی آخری وقت میں دو چار سال بتاتے بھی نہیں تھے تاکہ بس لوگوں کو اتنا رش ہوتا ہے پھر مشکل ہو جاتی لیکن میسجز سے اور کئی بس وہی بات ہے کبھی کہاں نہ کسی سے تیرے پھنسانے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تمہارے لوگ <laughs> پہنچ جاتے لیکن اس زمانے میں اتنا پہلے سے بتایا تھا جامع شریف کا اجتماع ہو رہا ہے اور ہم جائیں گے اور جو چلنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے سات آدمی جمع ہوں گے صرف بعد میں ساٹھ آدمی سے زیادہ ہونے پہ جاتے تھے والا کے ساتھ تو پھر وہاں پہ حضرت والا نے ہر جگہ بیان کرنا اور ادھر باقاعدہ یہ تدوین نہیں تھی چار امال لیکن حضرت والے چار امال بیان ضرور کر دی بعد میں اس کی باقاعدہ تدوین کی چار امال کا بار بار بار بار اس کی تکرار کرو تاکہ بعد دلوں میں اتر جائے والا والا کہ داڑھی داڑھی کو رکھنا واجب ہے ہے کم میں کٹانا دونوں گناہ کٹانے اور منانے ولایت کا خواب نہیں دے سکتا ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے پچاس ساٹھ کے درمیان کے ہوں گے کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا بیان کے بعد فوراً اعلان کیا کہ مجھے آج تک معلوم نہیں تھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے آج آپ گواہ رہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں گناہ دیکھو دیکھو اور حضرت کتنا دلیر پورے مجمع میں اعلانیہ کا ہوا الاعلانیہ بالاعلانیہ لیکن یہ ضروری نہیں اعلان یہی ہے کہ داڑھی رکھ لی اب اعلان ہو گیا جس کو داڑھی منائی تھی اب داڑھی رکھ لی بڑھا لی ایک مٹھی اعلان ہو گیا اسی طرح جو عورتیں بے پردہ کرتی ہیں وہ پردہ پردے میں آ گئے وہ بھی اعلانیہ اب کیا ہوگا بھی اب تو ملانی ہو گئی ابھی ملانی ہوگی کیا ہوگا ملانی ہونا کوئی بری بات پردہ کرنا ہر عورت پر واجب جتنی عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ نکلیں گی جتنے مرد دیکھیں گے سب کا گناہ ان کے سر پر ہوگا بے پردہ کر جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا فرمائیں گے چالیس برس میں رہا ہوں یہیں اور اور حضرت حضرت شیخ دو تین بار تشریف ہوا صاحب کی مجلس کا پتہ چلتا تھا مگر جو دن وقت ہوتا ہے وہ حضرت کی بیان ہوتا ہے ادھر اور عبداللہ حضرت والا کی تعلیمات کے مطابق حضرت سے سنا کہ شیخ کے قریب بیٹھو کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہوں اس وجہ سے کبھی آنا نہیں ہوا آج بھی جمعرات کا دیں کئی برسوں میں پہلا نہا ہوا کچھ مجبوری تھی دل بڑا غمگین تھا پھر مغرب کی نماز جب میں نے پڑھی ادھر عشاء کی نماز عشاء کی نماز میں ہمارے کے خلیفہ حضرت صاحب کو دیکھا سوچا انشاءاللہ ہو جاؤں گا تو حاضری دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت پہلے سوچا تھا کہ جاؤں گا کسی دن اور پھر ہمارے پہ ایک دوست ہیں یاسین بھائی ان کو بھی ساتھ لے کے آیا کہ آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ آئے ہیں اور دوستوں کو یہاں پر لے کر آئے حضرت سے سنا کہ اگر شیخ کی صحبت نہ ملے تو حضرت فرماتے تھے میرا یہ مزاج ہے کہ وہاں بیٹھوں گا جہاں سے میرے شیخ کی خوشبو ہے وہاں بیٹھوں گا تو اسی نیت سے یہاں پر حاضر ہوا اور سن دو ہزار کی بات ہے سندھ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا میں پتہ نہیں تھا کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں تو وہاں پر حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دعوت خاتون تشریف لائے تھے ہم نے وہاں پر پورا انتظام کروایا تھا تو وہاں پر جب بیان ہوا تو بیان میں میں قدرتی سامنے جیسے پاؤں ہوتا نا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور حضرت نے بیان فرمایا تھا عجیب بیان تھا وہ اس بیان کے اندر وہ باتیں وہ دل پر لگی حضرت ہمارے حضرت نے فرمایا آج سے بارہ برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں فرمایا دو لوگ اللہ تک بہت جلدی پہنچتے ہیں ویسے تو سبھی پہنچتے ہیں مگر حضرت فرماتے ہیں تجربہ میرا یہ ہے کہ دو لوگ اللہ تعالیٰ تک جلد پہنچ جاتے ہیں ایک کسان اور ایک ڈاکٹر کسان جو ہے بنجر زمین پر ہر چلاتا ہے بیج بوتا ہے پھر اس فصل نکلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک مردہ زمین سے یہ پودا نکل رہا ہے اس پھر تناور درخت بن رہا ہے یا فصل بن رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا ضرور دیکھتا ہے اور ایک فرمایا ڈاکٹر کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو انسان کے جسم کے سارے آزاد اور سارے اس کے دل کس طرح دھڑک رہا ہے سانس کس طرح لے رہے ہیں تو یہ بات اور دوسری بات حضرت فرمائی تھی اس وقت کہ کہ فرمایا تھا تم آسمانوں پر جھولو تم آسمانوں پر جھولو مگر اپنے رب کو مت بھولو فرمایا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی اللہ والا دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا فرمایا ڈاکٹر بننا ہے اللہ والے ڈاکٹر بنو انجینئر بننا ہے اللہ والے انجینئر بنو دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرنی ہے کرو مگر اپنے اوپر اللہ تعالی کی جو شریعت ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو نافذ کر دو تاکہ تم جہاں جاؤ گے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی بھی ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذات عالی میں فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذات عالی میں جو مجھے دیکھے اسے آپ کا دیدار ہو جائے ہمارا چلنا ہمارا بات کرنا ہمارا معاملات لین دین شادی بیاہ مرنا جینا ہر چیز ہماری سنت کے تابع ہو جائے ہر چیز کے اندر ہماری سنت کی جھلک ہو ہر چیز کے اندر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے بن جائیں اسی کے لیے یہ اصلاحی مجالس ہوتی ہیں ان اصلاحی مجالس کا مطلب کیا ہے یہ ایک روحانی بیوٹی پارلر ہے یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے جو روح کا بیوٹیشن روح کو بیوٹی پارلر یعنی روح کی بناوٹ سجاوٹ اور اس کی فکر یہاں پر کی جاتی ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں اسی کے لیے مجالس ہوتی ہیں یہاں جو آیا جاتا ہے کہ ہم سیکھ جائیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے کس کس طرح طرح پیتے تھے تھے چلتے کیا معاملات تھے ہر چیز کو ہم سیکھنے والے بن جائیں حضرت مولانا مدر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سن سن کر سنی ہو گئے اور سنا اور سنا سن ہو گئے عمل ہی نہیں کرتے ابھی جیسے حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت شاہی اقبال اسحد صاحب دامدر خاتون نے فرمایا کہ حضرت ہمارے حضرت فیروز عبداللہ صاحب دامدر خاتون کی والدہ کا انتقال ہوا ہر چیز سنت کے مطابق ہوئی اس زمانے میں حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامدر خاتون دارالعلوم کورنگی کے نائب نائب مفتی انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس دور کا جہاد ہے ایک تو جہاد سرحدوں پر لڑا جا رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مگر اس دور ہٹ جانا ہمارے حضرت کے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا تو حضرت غسل وغیرہ دے رہے تھے تو حضرت کے بھائی کے پاس فون آیا ہے کہ دبئی سے فون آیا ہے کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کو بتا دیں کہ بہنوئی کا انتقال ہوا ہے میں ان کو غسل دینے کی تیاری کر رہا ہوں ابھی میں مصروف ہوں تو نہیں ہو سکتا نہیں وہ تڑپ رہا ہے رو رہا ہے بات کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا لائیے فون فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے وہ صاحب دبئی سے فون کر رہے ہیں اور خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور انہوں نے خواب میں مجھ سے یہ کہا ہے کہ فیروز میمن کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ کہنا مجھے بھول نہ جانا مجھے بھول نہ جانا ہمارے فرماتے ہیں دل پر ایسا بوجھ کیا بھول نہ جانا اچانک یاد آیا کہ ابھی انتقال کا وقت ہے نو بھائی ہیں بہنیں الگ بڑی برادری تو اس وقت سنت کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے اور الحمدللہ سنت کے مطابق عمل کیا سنت کے مطابق عمل کیا اور جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ برکتیں رحمت نازل فرماتے ہیں اسی طرح شادی بیاہ ہو گیا یہی اسی علاقے میں ایک خاندان بس یہ بات بتا کر دس منٹ کا فرمایا بس تین منٹ رہتے ہیں اسی قریبی علاقے اسی علاقے کے اندر ایم پی ایریا میں ایک خاندان بہت امیر بہت امیر ٹھیک جو جو رشتہ جس کا ہو رہا تھا یہاں پر وہ باہر ملک انگلینڈ سے اور جو دلہا تھا وہ دوسرے ملک سے تھا دونوں باہر ملک سے آئے تھے اور یہاں پہ رشتہ تھا اور رشتہ داروں میں رشتہ ہو رہا تھا نکاح ہوا جیسے آج ہوا نکاح اور رخصتی ہو گئی اگلے دن ولیمہ تھا دوپہر کا وقت تھا تقریباً چار بجے کا اسی علاقے کے اندر وہ اپنی دادی سے ملنے آئی بہو کیونکہ وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی جب وہ سیڑھیاں چل رہی دلہن اوپر اچانک اس کو کب کبھی تاری ہوئی دلہن کو اور بالکل زمین پر گرنے لگی اس کو اوپر لے کر گئے تو اسی خاندان میں ایک لیڈی ہے گرمیاں آئے گی امیر پر بھی گرمی ہے غریب پر بھی گرمی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے رہتا ہے ایک غریب ہے مگر وہ تقوا سے رہتا ہے یہ امیر ہے اور ایک امیر ہے اور گناہ کرتا ہے یہ غریب ہے امیری کا معیار جو ہے دولت نہیں ہے امیری کا معیار دنیا کا سکون نہیں ہے امیر وہ वाली भी आप देख लें بارشیں ہیں تو اس زمانے میں خوب بارشیں ہوئیں تو یہ اور ان کے بڑے بھائی یہ قبرستان گئے ایک نوجوان کا فون آیا جو میری ماں بہن بہو بیٹیاں جو اس وقت یہ بات سن رہی ہیں کان کان سے یہ ہے اور ایک ایک ایک دل دل کے کان ہے ہے ہے آنکھ آنکھ یہ کی تو دل کے کانوں سے یہ بات سنیں تو ان کے کے پاس آیا دوسرے دن کسی کوئی شخص تھا کہا السلام علیکم وعلیکم السلام کہا میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا تھا وہاں آپ کا نمبر لکھا ہوا تھا کیا ہوا اب جو انہوں نے back here عطا فرمائی حضرت والا 那内在。 اپنے مولا کو بھول جائے گی اپنے مولا کو بھول جائے گی تو ہم ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں حضرت فاطمہ کو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی محبت فرماتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سفر پر جاتے تھے سب سے آخر میں ملتے تھے اور جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے ملتے تھے محدودین فرماتے ہیں کہ یہ وجہ یہ تھی تاکہ جدائی کا وقت کا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اگر وہ قبولیت کی گھڑی میں قبولیت بات قبول ہو گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کے روئے گی اور فرمایا اپنی بیٹی کو محبت دے یہ پردیسی ہے یہ جو گھڑی conseguiu

گا ایک شاعر بزرگ شاعر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئے امت ہے کہ جیتی ہے ہنس ہنس کے گناہوں میں کوئی کہ ہم تو نہیں ہنستے ہم تو نہیں ہنستے گناہ کرتے ہوئے فرمایا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ ہنسنا ہی ہے یہ ہنسنا ہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو, جو شیطان کیا کرتا ہے جو اللہ والا بیان کرنے آتا ہے اس کو حقیق دکھاتا ہے اب اظہر مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جب جنازہ جا رہا تھا تو ایسا مجمع ایسا مجمع مجلس ہوتی تھی چند لوگ بیٹھے ہوتے تھے اب جو خاص خوردان تھے جو جنازے کو گندا دے رہے تھے وہ تو جانتے تھے کہ کون مجلسوں میں آتا تھا کچھ لوگ ارے حضرت کہاں چلے گئے حضرت آپ کی جدائی میں یہ ہو رہا ہے تو ایک جلجلے نے کہا کہ جب حضرت کی مجلس ہوتی تھی تب تم لوگ کہاں ہوتے تھے آج جب مجلس سے ہو رہی ہوتی ہیں تب ہم اس میں شریک نہیں ہوتے اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سو فیصد عمل کی توفیق عطا فرمائے اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے سو آج کرو ہو رہی ہے عمر برف کم ہو رہی ہے عمر برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم آہستہ آہستہ برف کو چھوڑ دو گے پگھل جائے گی اس کو توڑ کر لسی بنا لو شربت بنا لو کوئی اچھی چیز ٹھنڈا بنا لو استعمال ہو جائے گی اس طرح ہماری زندگی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے فارغ گھروں کے اندر گزر جائے گی زندگی ان زندگی کو ہم قیمتی بنا لیں اعلیٰ والوں کی مجلسوں میں آ کر یا نیک مجلسوں میں آ کر ہم زندگی کو قیمتی بنا لیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی اور سیکھنے سمجھنے کی اور ہمت نصیب ہمت ہے اور آپ کو حفاظت کرتی ہے اے اللہ آپ بھی ہمارے ارد گرد سے مٹی یعنی گناہوں کے اسباب کو دور فرما دے اے اللہ آپ ہمارے قریب سے گناہوں کے اسباب کو دور فرما دے اور اگر بشی تقاضوں کی وجہ سے یہ مٹی کھا لیں یعنی گڑ کر لیں تو اللہ جس طرح وہاں اگلی ڈال کر دے کراتی ہے اے اللہ اس طرح توبہ کی توفیق اٹھا گھوٹا اے اللہ توبہ کی توفیق اے اللہ اختیار کرنے والا بنا دے اے اللہ اللہ گناہوں کی طے کرنے والا بنا دے کرم فرما رحم فرما اے اللہ کرم فرما رحم فرما اے اللہ جو بیمار ان ان کو کو صحت عطا فرما فرما جو بے اولاد اولاد ہیں نصیب جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے نیک اور صالح رشتے عطا فرما اے اللہ جن کو اپنے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے والا بنا اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا یعنی اے اللہ ان کو اللہ والا بنا اللہ والا بنا اے اللہ کرم فرما رحم فرما عافیت فرما اے اللہ ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں کی بندرگاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ نیک اور صالح حکمران عطا فرما اے اللہ نیک اور صالح قیادت نصیب فرما اے اللہ نیک اور صالح قیادت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ جو ظالم ہے اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ظلم سے توبہ کرنے والا بنا اے اے اے اللہ اللہ اللہ چاقو بلوائی دھوکہ دینے دینے والے والے والے رشوت لینے سب کو ہدایت عطا فرما اے اللہ محبت کی فضا قائم فرما اے اللہ کرم فرما رحم فرما اے اللہ جن جن کی داڑیاں استقامت نصیب فرما اے اللہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں اے اللہ داڑھی رکھنے والا بنا اہلا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما اہلا جن کے کھلے کھلے استقامت نصیب فرما فرما اہلا اہلا نہیں ہمت عطا جو ماں بہن بہو بیٹیاں شریف پتہ کرتی ہیں جان لڑا کر مرتے دم تک شریف پتا کرنے والا بنا اے اے اے اللہ اللہ اللہ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو دین پر چلتا ہے اے اللہ ہی تجھ سے کوئی کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں ہوں تجھ سے طلبگار تیرا اے اللہ کرم فرما رحم فرما اے اللہ شفا رکھے عطا فرما اے اللہ تڑپتا وجہ عطا فرما اے اللہ دین کا درد اپنے بزرگوں سے حاصل کرنے والا بنا اے اللہ اپنے شیوخ کی قدر کی توفیق و ہمت نصیب فرما اے اللہ ان کی تعلیمات پر چلنے والا بنا سو فیصد جان لڑا کر تعلیمات پر چلنے والا بنا اے اللہ ہمارے شیخ کا دل ہم سے خوش فرما اے اللہ ہمارے شیخ کا دل ہم سے خوش فرما اے اللہ ہمارے شیخ کا دل ہم سے خوش فرما اے اللہ کرم فرما رحم فرما عافیت والا معاملہ فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے جنہوں نے پیغام بھجوایا نہیں ملا اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما سب کی دعائیں قبول فرما اے اللہ جس نے گمان سے ہمارے حضرت شاہین اقبال اثر صاحب درکار تم نے اس غلام کو اے اللہ بیان کے لیے کہا کچھ باتیں بتانے کے لیے کہا اے اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا کرم فرما رحم فرما عافیت والا معاملہ فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا اے اللہ ساری دنیا تعریفیں کرے مگر اے اللہ تعالیٰ آپ ناراض ہو تو ساری دنیا کی تعریفوں کی کوئی حیثیت نہیں اور اے اللہ ساری دنیا برائیاں کرے اور اے اللہ آپ قیامت کے دن خوش ہو جائیں تو اے اللہ اس خوشی کی قیمت ہے اے اللہ ہمیں آپ آپ کی رضا کے لیے اے اے اللہ اللہ اللہ اللہ دین پر چلنے والا والا بنا کرم فرما فرما فرما رحم عافیت معاملہ صلی علیہ نبی جلومی آمین